القمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں ملاقات کی اور کہا اے ابو عبد الرحمن مجھے آپ سے ایک کام ہے پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کماری لڑکی سے کر دیں جو آپ کے گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا القمہ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے نوجوانوں تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ خواہش نفسانی کو توڑ دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پینسٹھ